بیان کروں یہ اچھی طرح جان لیں کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے شرک کے بعد وہ ہے بد نظر کا شرک سب سے بڑا خطرہ ہے اور شرک سے سارے کے سارے اعمال کارت ہو جاتے ہیں لیکن صحت کے اعتبار سے اس دنیا میں بد نظر سے بڑھ کر کوئی اور خطرہ نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے سب سے زیادہ لوگ مریں گے بد نظر کی وجہ سے حالانکہ دیکھا جائے تو موت کے بہت سے اسباب ہیں لیکن جو سب سے زیادہ موت کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے وہ ہے بد نظر اور بد نظر کا خطرہ دگنا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں بد نظر سے غافل ہیں اور بعض لوگ بد نظر کو جھٹلاتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور جتنی بھی دلائل موجود ہیں قرآن اور سنت میں ان سب کی باطل تعویل اور تفسیر پیش کرتے ہیں بد نظر کے متعلق جو میں بات کروں گا نمبر ایک تعریف بد نظر کسے کہتے ہیں نمبر دو کیا اس کی حقیقت ہے یا نہیں نمبر تین اس کا حکم کیا ہے نمبر چار اس کے اسباب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں کیسے بد نظر لگتی ہیں نمبر پانچ اہم علامتیں جس سے ہمیں پتہ لگایا جا سکے کہ فلاں بد نظر لگی ہے یا نہیں نمبر چھ بعض بیماریاں جو بد نظر کی وجہ سے انسان کو لگ جاتی ہیں نمبر سات بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے نمبر نمبر آٹھ سب سے زیادہ بد نظر کس کی لگتی ہے اور کس کو لگتی ہے نمبر نو کیا بد نظر صرف برے لوگوں کے ہی لگتی ہے یا اچھے لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے بد نظر صرف برے لوگ ہی لگاتے ہیں یا اچھے لوگوں سے بھی بدنظر نظر لگ سکتی ہے نمبر دس کیا جن کی بد نظر بھی لگ سکتی ہے یا نہیں نمبر گیارہ کیا اندھے کی بد نظر لگ سکتی ہے یا نہیں اندھا انسان نمبر بارہ اگر حق میں وقت کو یا قاضی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلان شخص کی بد نظر لگتی ہے تو کیا وہ اسے جیل میں قید کر سکتا ہے یا نہیں نمبر تیرہ باب اسباب بعض اسباب کا ذکر جو بد نظر سے بچاتے ہیں نمبر تیرہ بد نظر کا علاج نمبر چودہ بد نظر کا علاج تو ان پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں بد نظر کی تعریف کیا ہے بند نظر اصل میں عربی میں کہتے ہیں عین عین عربی زبان میں عین کے تین معنی ہیں معروف اور مشہور ویسے تو زیادہ ہیں لیکن معروف تین ہیں عین کا مطلب آنکھ عین کا مطلب پانی کا چشمہ اور عین کا مطلب بد نظر لفظ ایک ہی ہے معنی مختلف ہیں بد نظر کو عربی میں نفس بھی کہا جاتا ہے اور نورہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ تینوں الفاظ عین نفس اور نورہ احادیث میں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو بد نظر کیا ہے بد نظر ایک خاص کیفیت ہے جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور وہ بغیر ماشاء اللہ تبارک اللہ کہتے ہوئے کسی چیز کی تعریف کر دیتا ہے بد نظر لگ جاتی ہے اور لوگوں کے مختلف دراجات ہیں بلکہ میں درکات کہوں گا درجات تو اچھی چیز کے لیے ہوتے ہیں درکات بری چیز کے لیے ہوتے ہیں درکات یعنی گہرائیاں مختلف درکات ہیں دو لوگوں کی بد نظر بھی ایک جیسے نہیں ہوتی سبحان اللہ اور بد نظر لگانے والے وائف المان کمزور ترین انسان ہے اس دنیا میں جو نہ تو خود خوش رہ سکتے ہیں نہ دوسرے کی خوشی برداشت کر سکتے ہیں اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک جو جان کے بد نظر لگاتے ہیں ان کا مشن ہے کہ انہوں نے بد نظر لگانی ہے دوسرے قسم کے لوگ بے ساختہ بغیر کسی نیت کے وہ ماشاء اللہ تبارک اللہ بھول جاتے ہیں اور بد نظر لگ جاتی ہے بد نظر کیسے لگتی ہے اللہ علم ہم یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے اسے علم غیب میں رکھا ہے اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جسے ہم دیکھ سکیں یا جان سکیں دیکھیں جادو کی ہم نے بات کی ہے جب جادو کے متعلق میں نے بات کی تھی تو یہ بتایا تھا کہ جادو کی تاثیر جو ہو جن کے ذریعے سے ہوتی ہے ہر تعویذ کے ساتھ ایک شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے اور وہ شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے تو وہاں پر ایک چیز موجود ہے ایک وجہ ایک سبب موجود ہے آپ پیریڈور کی گولی کھاتے ہیں آپ درد بخار چلا جاتا ہے یا اس میں تخلیف ہوتی ہے اس کے بھی اثر ہم جانتے ہیں کہ گولی کے اندر ایسا کیمیکل موجود ہے جس سے بخار اور درد کم ہو جاتا ہے کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے یہ ہم جانتے ہیں پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن بد نظر کی تاثیر کہ بد نظر کی وجہ سے کوئی شخص بیمار ہو گیا یا موت بھی واقع ہو گئی یہ کون سا تیر ہے جو آنکھ سے نکلا ہے اور فلاں شخص کو جا کے لگا ہے ہم یہ نہیں جانتے تو کوئی شخص جان نہیں سکتا بعض لوگوں نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ یہ نفس کا ریئیکشن ہے بعض چیزوں کے ساتھ یہ ریئیکشن جب برائی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا اثر پڑ جاتا ہے چیزوں پر لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یاد رکھیں گناہ اس کو ہم جان سکتے ہیں بعض علماء نے گویا کہ اس کی طرف بات کی ہے لیکن جب اس کے تعلق غیب سے ہے تو اس کو غیب میں ہی رہنے دیں تو بہتر ہے <clears throat> کیا بد نظر حقیقت ہے یا صرف خیالی بات ہے یاد رکھیں بد نظر حقیقت ہے اور بد نظر کی حقیقت بھی ہے اور بد نظر لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی زمین پر نہیں گرتا درخت کا پتا جب درخت سے ٹوٹ کے ہوا میں اڑتا رہتا ہے اس نے کہاں پہ گرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گرتا ہے تو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی بس جادو کی تاثیر ہوتی ہے بھی اللہ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 من اللہ من شيء میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ ان حکم اللہ و حکم فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے علیہ توکل تو نے اللہ تعالیٰ پر توکل کی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے وہ علیہ اور اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں یہ عقوب علیہ اسلام کتنے بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے گیارہ بیٹے تھے ایک بیٹا یوسف علیہ سات السلام عزیز مصر بن گیا ہے وزیر خزانہ ہے باقی دس بیٹے گئے ہیں خوراک لینے کے لیے قحط سالی کا زمانہ تھا تو باپ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی یعقوب علیہ علیہ والسلام بیٹے کو کیا ہدایت کر رہے ہیں کیا وسیعت نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے جب داخل ہونا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا مختلف دروازوں سے داخل ہونا کیوں تاکہ کسی کی بد نظر نہ لگ جائے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام والسلام نے اس لیے بیٹوں کو منع کیا تھا کہ ایک دروازے سے دس کے دس ایک قافلے کی شکل میں نہ داخل ہونا کسی کی بد نظر نہ لگ جائے بد نظر سے بچنے کے لیے مختلف دروازوں سے جانا یہ ہیلا ہے لیکن اچھا ہیلا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی یعقوب علیہ سات وسلم بھی بد نظر سے ڈرتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری دلیل سورت القلم آیت نمبر اکاون میں اور باون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اکاد الدین کف عارو وہ اقاد الدین لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين جب مشرقین اور کافر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یوں گھور کے دیکھتے بد نظر لگاتے وہ چاہتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچ جائے یوزلقون کو نہ کبھی ابسار ہی وہی عقائد وہ چاہتے ہیں کافر مشرقین لیکن ان کے بس میں کہاں بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے کس چیز کے ذریعے سے بے ابسار رہیم اپنی آنکھوں سے کیوں کب لمبے سمے ذکر جب انہوں نے ذکر کو سنا کی وحی کو سنا اور انہیں پسند نہ آیا کیوں کیونکہ ان کی ہوا نفس کی مخالف تھی وہ اقنون ہے انہوں مجنون پھر جب ان کے کام نہ بنا نہ اپنی آنکھوں سے بد نظر لگا سکے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچا سکے وہ یقین ہے ان آخر میں کیا راستہ بچا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے پاگل ہے جن کا اسیب ہو چکا ہے اس لیے عجیب غریب باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس آیت میں لیوز یقون کا مطلب ہے یعنی تمہیں بد نظر لگاتے ہیں اور احادیث میں سے صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق بد نظر حق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چالیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستاسی میں اور دوسری روایت میں یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے ام امن صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں امر نبی اللہ علیہ وسلم مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا او ہمارا یا حکم دیا اس من العین مجھے حکم دیا کہ میں بد نظر سے رقیہ شرعیہ کا علاج کروں یا آپ وسلم حکم دیا یعنی ہر مسلمان کو کہ وہ رقیہ شرعیہ کا راستہ اپنائیں بد نظر سے بچنے کے لیے بد نظر کے علاج کے لیے رقیہ شرعیہ کیا ہے ہمیشہ جب علاج میں بات کریں گے تفصیل سے بات کروں گا رقیہ شرعیہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اور صحیح احادیث کے دعاؤں کے ذریعے سے اذکار کے ذریعے سے بد نظر کا علاج کرنا اسے رقیہ شرعیہ کہتے ہیں رقیہ جھاڑ پھوک کو کہتے ہیں اور شرعیہ وہ جو قرآن مجید اس سے حدیث سے ثابت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹھتیس میں اور مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھیانوے میں تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کو دیکھا کمزور بالکل خستہ حالت اور بالکل کمزور بچے دیکھے سر جابر فرماتے ہیں کہ پیارے پیغام وسلم نے فرمایا اسما بن تو انہوں کو میں اجسام بنی اخبار میں کیوں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی کے بچے کے جسم اتنے کمزور ہیں تو سی الحاجہ قالت یعنی کیا کوئی فاقہ کشی ہے وجہ کیا کیوں اتنی کمزور ہے قالت لا تو اسما صلی اللہ عنہ عرض کرتی کہ پیارے اللہ علیہ وسلم جی نہیں یہ بات نہیں ہے بلا کن کس تصرے لیکن بد نظر کو جلدی لگ جاتی ہے نبی اکرم وسلم نے فرمایا قال ارقیہم ان کو رقیہ کو نہیں کرتی ہو رقیہ کرو قالت فعرضت علیہ تمہارے پیار صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ رقیہ کریں فقال ارقیم پیار قوم وسلم نے فرمایا آپ خود رقیہ کریں یہ روایت سے مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھانوے صدر جابر میں عبداللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پیغام وسلم فرماتے ہیں اکثر من یموت بن امت کتاب اللہ و قدر بل یعنی بالعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے سب سے زیادہ لوگ مریں گے تقدیر کے بعد بد نظر کی وجہ سے اور یہ روایت مسلم قیالسی القیالسی القبیر امام بخاری کتاب السن ابن اب عاصم حئی نے اور بزار نے روایت کیا ہے اور امام ابن حجر نے فرمایا اسناد و حسن حسن اسناد ہے اور علامہ البانی نے اسے حدیث صحیحہ کے سلسلے میں بیان کیا حدیث نمبر سات سو سینتالیس اگلی حدیث ایک مشہور قصہ ہے اور بڑا پیارا قصہ ہے اور بھائی سے گزارش ہے کہ اس قصے کو اچھی طرح سمجھیں اور جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں گپ شپ کے لیے تو ایسی احادیث اگر آپ بیان کرتے ہیں تو مجلس میں نبوت کا نور چھا جاتا ہے اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس علم کی برکت سے آپ کسی کے دل میں تاثیر پیدا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کی دو باتیں سن کر راہ راست کو اپنا لے اور سرات مستقیم پر زندگی بسر کرنے کی کے لیے روانہ ہو جائے اور تیار ہو جائے بڑا مشہور قصہ ہے بڑا پیارا قصہ ہے دو عظیم صحابیوں کے بیچ میں دونوں بدری صحابی ہیں جنگ بدر میں دونوں شریک تھے قصہ یہ ہے کہ ابو اماما ابن سہل ابن حنیف سہل بن حنیف مشہور صحابی بدری صحابی ان کا بیٹا ابو اماما بیان کرتے ہیں قال راہ عامر ابن ربیعہ عامر ابن الربی نے دیکھا سہل بن حنیف سہل بن حنیف کو یا غسل کرتے ہوئے فقال تو عامر بن ربیعہ صحابی نے یہ کہا مارا ائی تو کل یوم ولا جلد مخب میں نے آج تک ایسی خوبصورت سفید جلد کسی کی نہیں دیکھی فلب سہل بس سیدنا سہل جو ہیں وہ گر کے بے ہوش ہو گئے چار الفاظ ہیں ایک عظیم صحابی کو زمین پر گرا دیا بے ہوش کر کے فلب قسل بے ہوش ہو گئے تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تو بعض لوگ پیارے پیغمبر وسلم کی طرف گئے اور عرض کی فقیل یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ علیہ وسلم حل کے بن حنیف آ کے دیکھیں سہل بن حنیف کو کیا ہو گیا ہے بے ہوش ہو گئے ہیں واللہ ما یرفع رأسہ اللہ کی قسم سر نہیں اٹھا سکتے اتنے بے ہوش ہوئے اتنی تاثیر ہوئی بد نظر کی سر نہیں اٹھا سکتے فقال نبی رحم وسلم نے فرمایا دریافت کیا حل احدن کیا تم کسی پر تہمت لگاتے ہو کسی نے بد نظر لگائی ہے قالو نتہم عامر بن ربیع کیا ہم تہمت لگاتے ہیں عامر بن ربیع پر ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی طرف کچھ دیکھ رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا دون نبی رحمة صلى الله عليه وسلم نے سید عامر کو يا رب یار صلى الله عليه بہت شدید غصہ آیا فتغیظ فتغيض عليه وصحابي پر غصة سے فرمایا وقال علام يقتل احدكم اخاه کس وجہ سے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا ہے الا برکت کیا تم تبارہ کلا نہیں کہہ سکتے تھے اغتسل لہو جاؤ اس کے لیے غسل کر کے آؤ فغسل عامر بس عامر نے غسل کیا دھویا وجہ اپنے چہرے کو وہ ہی دونوں ہاتھوں کو وہ مرفقہ ہی کوہنیوں تک کوہنیوں کو وہ رخ ہی دونوں گھٹنوں کو وہ اطراف رج ہی اور دونوں پاؤں کو پاؤں کے اطراف کو وہ داخلت اظہار ہی اور تہبند کے اندر والے حصے کو فی قدح ایک برتن میں دھویا ان سب چیزوں کو ثم صب علیہ پھر سیدن سہل بن حنیف پر اس پانی کو گرا دیا گیا فراح سہل میں اناس لے سے بھی بس فوراً سیدنا سہل اٹھ کے بیٹھ گئے اور لوگوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا جیسا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ تھی اس روایت کو امام مالک امام مالک نے موقع میں بیان کیا سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو نو مسند احمد میں صحیح ابن حبان میں مصدرک حاکم میں مصنف عبد الرزاق میں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور حیثمی نے اس کو صحیح فرمایا اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا صحیح حدیث ہے صحیح روایت ہے صحیح قصہ ہے اور اس قصے میں بنظر نظر کی حقیقت اور بد نظر اچھے لوگوں کی بھی لگتی ہے دونوں بدری صحابی ہیں اچھے لوگوں کی لگتی ہے اچھے لوگوں کو بھی لگتی ہے صرف بد نظر برے لوگوں کی نہیں لگتی نمبر تین بد نظر کا علاج اگر پتہ یہ لگایا جا سکے کہ کس نے بد نظر لگائی ہے تو اس کا علاج بالکل آسان ہے اس شخص کو کہو کہ وہ وضو کر کے یا جسم کے بازی سے وضو کے ساتھ بازی سے دھو کے آپ کو برتن میں دے دے وہ پانی آپ اس شخص کو منہ کے بل لٹا دیں اس کی کمر اوپر کی طرف ہو اور ایک بند پہنا کے ناف کے اوپر سے اور اس کے سر کے پچھلے حصے پہ گردن کے پچھلے حصے پہ اور کمر کے پچھلے حصے پہ چھاتی کے پچھلے حصے پہ اس پورے حصے پہ اس پانی کو گرا دو فوراً اگر وہ شخص بد نظر کی وجہ سے بیمار ہے کوئی تکلیف ہے فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے گا فوراً یہ علاج کسی ڈاکٹر کی طرف سے نہیں ہے میرے طرف سے نہیں ہے کسی حکیم کی طرف سے نہیں ہے یہ علاج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے اس علاج کو جاری کیا ہے غسل پورا نہیں کرنا وضو کا پانی اور وضو کے علاوہ گھٹنے ہم نہیں دیتے وضو میں گھٹنے کا ذکر آیا ہے اور داخلتی اظہار ہی یعنی جو کپڑا آپ کے پیٹ کو لگا ہوا ہے دائیں جانب یعنی آج تو ہم شلواریں پہنتے ہیں تو شلوار کا اوپر والا حصہ جو آپ کو جسم کو لگ رہا ہوتا ہے دائیں جانب اس کو دھو کے بھی اس پانی میں شامل کر دیں داخلت اظہاری سے کہتے ہیں علاج علاج میں تفصیل سے آگے بیان کروں گا حدیث میں آگے بات اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے دلائل اور بھی ہے لیکن اس حدیث کے بعد میرا خیال ہے کہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بد نظر حق ہے بد نظر لگتی بھی ہے اور بد نظر لگنے کے بعد جاتی بھی ہے اگر اس کا صحیح علاج کیا جائے حکم کیا ہے بد نظر کا یاد رکھیں بد نظر لگانا حرام ہے بد نظر لگانا کسی کو حرام ہے جان بوجھ کے اگر غلطی سے لگ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ شخص جو ماشاء اللہ نہیں کہتا اگر جان بوجھ کی بادشاہ نہیں کہا تو اسے جان بوجھ کی بد نظر لگائیے اس نے محرم کا ارتکاب کیا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور اگر وہ بھول گیا ہے تو غلطی اور بھول معاف ہے شریعت میں بد نظر کے اسباب کیوں لگتی ہے نمبر ایک ایمان کی کمزوری دونوں میں بلکہ بد نظر لگانے والا کہ ہم بات کریں کیونکہ جس کو لگے اس کا تو قصور نہیں اس کی بات نہیں کرتے ہم کیونکہ بدری صحابی ہیں اب اس کا ایمان کیا کمزور ہوگا لیکن لگانے والا اگر جان بوجھ کے لگاتا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں اگر غلطی سے لگ گئی تو اس کی بات نہیں کر رہا میں تو سب سے پہلے ہے ایمان کی کمزوری پہلی وجہ نمبر دو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت الگ ذکر نہیں کرتے غافل ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ جانتے نہیں ہیں بلکہ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ اگر کسی بات ماشاء اللہ کہتے ہیں تبارک اللہ کہتے ہیں بڑے ہیں ماشاء اللہ کہنے والے مسٹر ماشاء اللہ مسز ماشاء اللہ آ گئے مذاق اڑاتے ہیں نا خاص طور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں سعودی عرب سے پاکستان انڈیا میں جاتے ہیں اپنے گھر میں چھٹے میں جاتے ہیں تو یہاں پر تو حمد عادت کے طور پر آپ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے کہ آپ اس ملک میں شریعت کا علم سیکھتے ہیں عادت کے طور پر لیکن وہاں پہ آپ جاتے ہیں آپ بار بار بچوں کو دیکھا ماشاء اللہ گھر دیکھا ماشاء اللہ کسی کی اچھی آواز ہے ماشاء اللہ کسی کو اچھی اچھی لگی بات اچھی لگی ماشاء اللہ دیکھیے یار کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بنا ہے تم نے مذاق اڑاتے ہیں جہالت کے دل دل میں غرق ہو چکے ہیں اور اگلی وجہ ہے جہالت جہالت کی وجہ ہے جس کی وجہ سے بد نظر لگتی ہے نمبر چار واجبات کو ترک کرنا جو انسان فرائض کو چھوڑ دیتا ہے ترک کر دیتا ہے تو پھر آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو شر ضرور پہنچا سکتا ہے نمبر پانچ محرمات کا ارتکاب کرنا جو شخص زنا کرتا ہے سود کھاتا ہے بدکاریاں کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے آپ اسے کس خیر کی توقع رکھتے ہیں تو بدنظر تو اس کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے جیسے کہتے ہیں بدنظر اس کے لیے کیا ہے نمبر چھ دشمنی دشمنی بعض لوگ دشمنی کی بنیاد پر بد نظر لگاتے ہیں اور ساتویں وجہ ہے کسی چیز کو حد سے زیادہ پسند کرنا میرے بھی اچھے ہر چیز کی حد رکھی ہے آپ کو چیز پسند ہے اس کی حد ہے اس حد کے مطابق اس چیز کو پسند کرو اگر آپ حد سے گزر جاتے ہیں پھر بے ساختہ آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں گے جس پر اللہ راضی نہیں ہے اسے بد نظر ایک وجہ ہے تیسرا جہالت کسی کو بد نظر لگی ہے اس کی کیا علامات ہیں کیا اس کی کوئی علامات بھی ہیں جسے ہم پہچان سکیں کہ فلاں شخص کو بد نظر لگی ہے نمبر ایک سر کا درد بغیر وجہ کے مسلسل شدید نمبر دو چہرے کا پیلا پڑ جانا نمبر تین زیادہ پسینہ آنا اچانک بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ کے یا زیادہ پیشاب کرنا نمبر چار اچانک بھوک کا کم ہو جانا یا مکمل چلے جانا نمبر پانچ ہاتھ دونوں ہاتھوں میں یا دونوں پاؤں میں گرمی لگنا یا سوئیوں کا چبھنا یہ سوئیں چبھ رہی ہیں یا ہاتھ کو گرم ہو گئے ہیں نمبر چھ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا نمبر سات اچانک شدید درد کا ہو جانا کمر سے لے کے دونوں کندھوں کے درمیان تک نمبر آٹھ دل کا تنگ ہو جانا اور غم زد غم زدہ ہو جانا نمبر نو رات کو آسانی سے نیند نہ آنا بڑی مشکل سے رات کو نیند آتی ہے نمبر دس بہت جلدی ڈر جانا بہت جلدی غصہ کھا جانا اچانک اور یہ علامات جو ہیں ضروری کے ساری کے ساری پائی جائے بعض بھی ہو سکتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے صحیح ثابت ہونے کے بعد ان علامات کا اعتبار ہے کیونکہ بعض علامات بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں بعض لوگوں کو شوگر ہوتی ہے تو شوگر کے مریض عام طور پیشاب بھی زیادہ آتا ہے پسینے بھی زیادہ آتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بھی جلتے ہیں سوئیاں چپتی ہیں میں یہ بات یہ علامات ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل تندرست ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے میڈیکل رپورٹ سو فیصد درست ہے سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں بالکل سارے کے سارے صحیح ہیں میڈیکل کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ علامات موجود ہیں تو بد نظر ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ عورتوں میں یعنی بچوں میں تو کمزوری حدیث میں آیا ہے وہ بھی ایک علامت ہے بچوں کا زیادہ کمزور رہنا اکثر کا بچوں کو کیا ہوتا ہے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں لیکن جب بچے چلنا شروع ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ لگاتے ہیں چیزوں پہ اور ان گندگی جو دیواروں پہ ہوتی ہے گرد و غبار میں عام طور پہ کیڑوں کے انڈے ہوتے ہیں زمین کے اوپر یا ارد گرد میں بچے جب اپنا ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے تو وہ انڈے پیٹ میں جاتے ہیں اور ہاتھوں میں کھل جاتے ہیں پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بچوں کو بھوک بھی نہیں لگتی بچہ کمزور ہو جاتا ہے تو جب میڈیکل رپورٹ بالکل درست ہو یہ صرف بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہر بیماری بند نظر ہے جب بھی کوئی تکلیف ہو بند نظر ہے اور علاج کرانا چھوڑ دیں اور بیچارے ڈاکٹر کی دکانیں بند ہو جائیں <laughs> تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو علامات ہیں یہ تب ہیں اگر ڈاکٹر کی رپورٹ سو فیصد درست ہو ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جانا ضروری ہے سر میں شدید درد ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس جا کے جائیں اگر وہ کہہ دیتا آپ کو کوئی تکلیف نہیں پھر یعنی کہ عام ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہیں اس نے کہا آپ ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد قابل اعتبار نہیں ہے عام ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو مشورہ دے سکتے دوائی دے سکتے ہیں اگر آپ کی بیماری پھر بھی مسلسل جاری ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جادو ہے بد نظر ہے یا بیماری ہے پھر آپ کے پاس اسپیشلسٹ کی رپورٹ کا ہونا ضروری ہے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ضروری ہے بہرحال تو بچوں میں یہ نشانی اور عورتوں میں خاص نشانی ہوتی ہے اس کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جاریہ کو دیکھا عورت کو دیکھا اس کے چہرے پر براؤن رنگ کے کلر تھا ڈسکلریشن تھی چہرے کی رنگت تبدیل تھی عام طور پہ عورتوں پہ کوئی خاص براؤن رنگ کے جو پیچز پڑ جاتے ہیں چہرے کے اوپر بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں پریگنسی کی وجہ سے ہوتے ہیں حمل کی وجہ سے ہوتے ہیں معروف ہیں لیکن بعض اوقات بد نظر کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں تو پیارے پیغام علیہ وسلم نے جب اس جاریہ کو دیکھا سید ام سید ام سلمہ کے گھر میں رب اللہ وسلم تو اس کے چہرے پہ سب کہتے ہیں اس براؤن رنگ کو جو چہرے کے اوپر ہوتا ہے گالوں کے اوپر ہوتا ہے تو آپ وسلم نے فرمایا اس فن بہن کے لیے شرعیہ کرو قرآن مجید کے ذریعے سے اگر آپ کو پتا ہے کہ بد نظر لگائیے تب تو آپ کہیں گے پانی مجھے دے دو غسل کر کے جس طرح میں نے بیان کیا اگر پتا نہیں ہے کسی بد نظر لگائی ہے تب علاج مشکل ہو جاتا ہے اس کے رق شرعیہ کرنا پڑتا ہے تو پیارے وسلم فرماتے ہیں اس جاریہ کو بد نظر لگی ہے اس کے لیے رقع شرعیہ کرو یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انتالیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستانوے بعض بیماریاں جو بد نظر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اور عام ہیں یاد رکھیں سر فہرست کینسر کی بیماری نعوذ باللہ کینسر کی بیماری میڈیکل کے اعتبار سے اس کی کیا وجہ ہے اللہ علم کوئی کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا میڈیکل سائنس خاموش ہے صرف بعض نظریے پیش کیے ہیں تھیوریز ہیں فیکٹ کوئی بھی نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ملا کہ بعض کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ڈبے میں بند ہیں ہو سکتا ہے بعض سورج کی کرنیں ہیں ہو سکتا ہے تو مختلف چیزیں ہیں لیکن بعض وائرس ہیں بعض لیکن حقیقت کیا ہے میڈیکل سائنس خاموش ہے ہم ہی جانتے کہ کیا ہے لیکن بد نظر کی وجہ سے یاد رکھیں کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے فالج کی بیماری ہو سکتی ہے <coughs> بانجپن کی بیماری ہو سکتی ہے شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے اور عورتوں میں خاص طور پہ استحاوہ کے مہینے کے اکثر دنوں میں خون جاری ہو جانا شرم گاہ سے جو حیض کے علاوہ ہے اور اسی طریقے سے سانس کی بیماریاں سانس کی تکلیفیں جیسے کہ ازما کی بیماری ہے یہ بیماریاں بھی بد نظر سے لگ سکتی ہیں بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے یاد رکھیں ہر بد نظر لگانے والا حاسد ہے حسد کرنے والا ہے لیکن ہر حسد کرنے والا بد نظر لگانے والا نہیں ہے وہ کیسے بد نظر حسد کی تعریف کیا ہے حسد کرنے والا شخص وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جو خیر آپ کے پاس ہے آپ سے چلا جائے اور اس کے پاس آ جائے یہ حسد ہے آپ کی نوکری اچھی ہے حاسد کہتا ہے کہ کاش اس کی نوکری سے چلی جائے اور مجھے نوکری مل جائے اسی کے پیچھے رہتا ہے لیکن بد نظر بد نظر میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے بغیر معاشرہ تبارک اللہ کہے اس کی تعریف کرنا تو دونوں میں فرق ہے کیا بد نظر سب سے زیادہ بد نظر کس کو لگتی ہے اور کس کی لگتی ہے یہ بڑی عجیب بات ہے سب سے زیادہ بد نظر لگتی ہے بچوں کو اور سب سے زیادہ لگانے والے اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ غافل ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ والدین ہی سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا ہر وقت مشکل حفاظت سے بھول جاتے ہیں اور بچوں کی صفائی کرنا بچوں کو خوبصورت بنانا والدہ کا ہی کام ہے والدین کا ہی کام ہے تو زیادہ تر وقت والدین بچوں کو لگ... بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور بچوں کو اس لیے زیادہ لگتی ہے کہ بچوں کے پاس کوئی ڈھال نہیں حفاظت کی جو ڈھال ملنی تھی وہ والدین کی طرف سے ملنی تھی جیسے میں بیان کروں گا کہ بعض دعائیں ہیں اگر آپ بچوں پہ پڑھ دیں تو بچے محفوظ ہو جاتے ہیں جیسا کہ اعوذ بکلمات اللہ اتمات من شر خلق تین مرتبہ يا اعوذ بكلمات الله طلحہ من کل شیتانہ من کل عين اللہ آپ پڑھ کے بچوں کو پھونک دیں تو بند نظر ان شاء اللہ بچوں کو نہیں لگے گی نہیں لگے گی کیا جن کی بندہ نظر بھی لگتی ہے جن کی بندہ نظر لگتی ہے اور سب سے زیادہ لگتی ہے حمام کے اندر باتھ رومز میں انسان وہاں پر غسل کرنے کے لیے جاتا ہے انسان کے جسم کی سارا حصہ جو خوبصورتی بدصورتی جو بھی ہے سب وہاں پہ نظر آتی ہے اور وہاں پر جن موجود ہیں جو لوگ ہمام میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کو جن کی بد نظر لگ جاتی ہے یاد رکھیں ہمام میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر بسم اللہ اللہ انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث یہ چار پانچ الفاظ ہیں مشکل ہیں اللہ ذکر کثیر یہ ذکر کثیر ہے وہ لمبی تسبیح نہیں یا وہ گٹیوں کا ڈھیر نہیں کھجور گٹیوں کا ڈھیر کہ ایک لاکھ کھجور گٹی آپ کے سامنے پڑی ہے اور آپ اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں یہ کون سا ذکر ہے ذکر کثیر کرنا ہے تو آپ کی ہر حرکات اور سکنات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو آپ نیند سے جاگتے اللہ کا ذکر آپ سوچ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے گھر سے نکلتے اللہ تعالیٰ کا ذکر گھر میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر حمام میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر حمام سے نکلتے اللہ تعالیٰ کا ذکر سواری پہ سوار ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر مسجد میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر مسجد سے خارج ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ کون سا وقت ہے جب اب اللہ کا ذکر نہیں کرتے کوئی وقت ہے مومن کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے فارغ وقت نہیں مومن کے پاس مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنا وقت کو ہمیشہ مشہور رکھتا ہے اور یہ جو اور سب سے زیادہ یہ بھی میں وضاحت کر دوں بانج پن کی بیماری بد نظر کی وجہ سے ہوتی ہے نمبر دو جادو کی وجہ سے ہوتی ہے نمبر تین بیماریاں ہوتی ہیں بانج پن کے بچے پیدا نہیں ہو رہے یعنی ایک بچہ ہے بعض میں بچے اچانک اب پیدا نہیں ہو رہے بچے ایک بچہ تو ہے اس کے بعد بچے نہیں ہو رہے بڑی کوشش کی ہے بڑا علاج کیا ہے بچے نہیں پیدا ہو رہے دوسرے بچوں کی خواہش ہے لیکن بچے نہیں پیدا ہوتے تو عام طور پہ عام طور پہ سر فہرست بد نظر ہے اس کے بعد جادو ہے اس کے بعد پھر کوئی میڈیکل تکلیف ہے لیکن میڈیکل تکلیف پہلے دور کرنا ضروری کہ اس کے اس کا علاج آسان ہے اور بد نظر اور جادو کا علاج تو بہت لمبا ہے تو سب سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرنا چاہیں پھر اگر وہ سب نارمل ہے سب ٹھیک ہے اور کوئی بھی اس میں کوئی تکلیف یا کوئی مشکل ظاہر نہیں ہوتی تب پھر بد نظر یہ جادو کا علاج کرنا چاہیے کیا اندھے کی بد نظر لگتی ہے یا اس سے پہلے کیا برے انسان کی بد نظر لگتی ہے جی ہاں حدیث میں جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ صحابی کی بد نظر لگی ہے تو اگر صحابی کی بد نظر لگ سکتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کون انسان ہے جو کہہ سکتے میری بد نظر نہیں لگ سکتی کسی کو بد نظر کسی کی بھی کسی کو بھی لگ سکتی ہے اگر صحابی کی بدری صحابی کی بد نظر دوسرے بدری صحابی کو لگ سکتی ہے تو پھر کسی بھی انسان کی بد نظر کسی اور انسان کو لگ سکتی ہے کیا اندھے کی بد نظر لگ سکتی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد جلد نمبر چار سفر نمبر ایک سو ستسٹھ میں کہ بد نظر اندھے کے بھی لگ سکتی ہے وہ کیسے اگر کوئی شخص اس اندھے کے سامنے کسی شخص کا ذکر کرے اور اس کی خوبصورتی بیان کرے یا اس کے محاذ میں اچھی چیزیں بیان کرے اور وہ اندھا بغیر ماشاء اللہ تبارک کہے اس کی تعریف کر دے اس کو بد نظر لگ سکتی ہے کیا حق میں وقت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو بند کر دے جیل میں قید کر دے وقتی طور پہ خاص طور پہ یعنی عید کا موسم ہے یا کوئی خوشی کا موسم ہے کہ اسے جیل میں قید کر دے تاکہ لوگوں کو بد نظر نہ لگے کیا اس کے لیے جائز ہے قاضی کے لیے یا حاکم کے لیے <laughs> جی ہاں اس کے لیے جائز ہے قاضی کے لیے جائز ہے حاکم کے لیے بے جائز ہے اس کو بند کر دے اس کی دلیل میں سلف صالحین سے یہ قول معروف و مشہور ہے امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ امام کے لیے حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بد نظر لگانے والے کو روکے جو معروف و بد نظر لگاتا ہے خاص طور پہ ان لوگوں کی مجمع میں جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اگر وہ فقیر ہے تو اس کو رزق اللہ تعالیٰ دے گا بلکہ بعض لوگ اکٹھا کر کے اس کو گھر میں بیٹھے اس کو کچھ دے دے کیوں کیونکہ اس کا ضرر اس کا نقصان لوگوں پر جو ہے وہ کوڑ کی بیماری سے بھی بڑھ کر ہے جانتے کوڑ کی بیماری ایک وقت اس کا کوئی علاج نہ تھا جان لیوا بیماری تھی اور اچھوت بیماری تھی جلدی سے لگ جاتی تھی تو انہیں فرمایا کہ جیسا کہ کوڑ کی بیماری کا شخص گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور اسے لوگوں کے عام مجالس میں نہیں جانے جانے دیا جاتا تاکہ دوسروں کو یہ مرض نہ لگے اس سے بڑھ کر خطرناک اس شخص کا معاملہ ہے جو بد نظر لگاتا ہے اسے روکنا اسے روکنا چاہیے ممباب اولا امام نووی فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں امام نووی جلد نمبر چودہ سفر میں ایک سو پینتالیس میں یہ صحیح ہے اور متعین ہے اور اس کے خلاف ہم کوئی بات دوسری نہیں جانتے کیا کہ امام کے لیے جائز بلکہ ضروری ہے کہ وہ ایسے شخص کو نظر بند کر دے چاہے اپنے گھر میں نظر بند کر دے اسے اور ابن القیم بھی فرماتے ہیں زیاد المعاد میں ہر خواب قطعا یہی صحیح ہے قطعی طور پہ کیا اگر بد نظر سے کوئی شخص مر جائے کسی نے بد نظر لگائی ہے اور دوسرا شخص مر گیا ہو کیا اس پر اس سے قصاص لیا جائے گا یا اسے دیت لی جائے گی کہ نہیں فتح الباری میں جلد نمبر دس میں دو سو باون میں جو راجی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قود نہیں کوئی دیت نہیں کوئی کفارہ نہیں بعض علماء نے کفارے دیت کی قید لگائی ہے اگر وہ بار بار ایسا کرتا ہو ایک کو مارا دوسرے کو مارا تیسرے کو مارا ہے تو پھر اس کو لگام دینے کے لیے روکنے کے لیے جب اس کو ایک لاکھ ریال دینا پڑے گا تب وہ پھر دوسروں کی بد نظر لگانے سے رک جائے گا بد نظر سے بچنے کے لیے جو اسباب ہیں نمبر ایک ایمان کو تازہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیونکہ قرآن مجید شفا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنزل من قرآنی ماں هو شفا ورحمة رحمت المنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ صورت السرا نمبر بیاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن مجید میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اور ظالموں کو کافروں مشرقوں کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملتا جو قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو ان کے لیے قرآن شفا نہیں ہے نمبر تین قرآن مجید میں خاص طور پہ آیت الکرسی کثرت سے پڑھنا خاص طور پہ جب رات کے وقت انسان اپنے بستر پر جائے تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا الحی القیوم آخر تک صورت نمبر دو سو پچپن پڑھتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے شیطان اس شخص کے قریب نہیں جا سکتا صبح تک سے بخاری کی روایت ہے اور سور بقرہ کی آخری دو آیتیں آخری دو آیت سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچاس اور دو سو چھیاسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان دو آیتوں کو پڑھا ہے اس رات کے لیے یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں یعنی اس کی حفاظت کے لیے یہ بھی سے بخاری مسلم کی روایت ہے اور قرآن مجید میں سے صورت اخلاص اللہ واحد صورت فلک کل برب الفلق فلق ناس برب الناس تین مرتبہ پڑھے صبح اور شام اور سونے سے پہلے محل فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفیق کل رشے ہر شر سے آپ کو محفوظ کر دیتی ہوں نمبر چھ نماز کی پابندی کرنا اور با جماعت مردوں کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز با جماعت ادا کریں نمبر سات صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا اور دیگر اذکار گھر سے نکلنے کے گھر میں داخل ہونے کے مسجد میں داخل ہونے کے مسجد میں نکلنے کے لیے میں داخل ہونے کے ہونے سے پہلے میں خارج ہونے کے بعد جتنے بھی اذکار ہیں سب موجود ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں اذکار پڑھنا نمبر آٹھ کسی کے سامنے اپنی خوبصورتی اپنے بچوں کو خوبصورتی ظاہر نہ کریں یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائی اور ایک عملی طریقہ ہے بندر سے بچنے کے لیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے خوبصورتی دی ہے بعض عورتوں کو خاص طور پہ اور پھر وہ میک اپ کر کے اپنے آپ کو اور زیادہ خوبصورت بنانا چاہتی ہیں اور شادی میں جاتی ہیں جہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور یاد رکھیں شادی میں بھی سب سے زیادہ بد نظر عورتوں کو اور بچوں کو اور ان سے زیادہ دلہا دلہن کو بد نظر لگتی ہے شادی کے موقع پر یاد رکھیں تو زیب و زینت صفائی اور چیز ہے صفائی کے علاوہ زیب و زینت کا زیادہ اہتمام کرنا اگر آپ بدن سے بچنا چاہتے ہیں میری یہ نصیحت ہے کہ ان چیزوں سے بچیں آپ صفائی کر کے جائیں کس نے کہا آپ کو صفائی نہ کرے اچھے کپڑے پہن کے جائیں جو خوبصورتی لگا آپ کو دے وہ تو نہیں چھپا سکتے ہم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے منہ پہ کوئی گرد غبار لے کے جائیں یا تنگی نہ کر کے جائیں نہیں یہ یہ سب ضروری ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے لیکن آپ ایسے اسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں افرتفری کا عالم ہے کہیں پہ میوزک چل رہی ہے کہیں پہ نافر کسی قسم کی ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے شیطان بھی شامل ہے انسان بھی شامل ہے اس محفل میں اب وہاں پہ جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ بد نظر لگائے جس نظر سے جان بھی جا سکتی ہے اور اسے کٹن بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں صبح یہ کہاں کیا عقل مندی ہے اور اسے کہتے ہیں ہیلا اور ہیلے میں ایسے یعنی آپ کو اگر شک ہے کہ کوئی شخص بنظر نظر لگاتا ہے اور بندے کے ماشاء اللہ سات بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ کتنی اولاد ہے آپ کی آپ اگر تین کہتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے تین کیوں کہا آپ نے حقیقت تو دس ہے یعنی تین بیٹیاں ہیں اگر آپ دس کہتے ہو سکتا ہے آپ کو بد نظر لگائے تو ایسے ہیلے جو ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے آپ نے کہا تین یعنی تین بیٹیاں تفریق آپ نے نہیں کی اگر آپ بیٹے کے کتنے بیٹے ہیں تب مشکل ہے تب آپ کو ساتھ کہنے پڑیں گے لیکن جب تفریق نہیں کی اولاد کتنی ہے تین ہے بس تو ایسے الفاظ کہہ کہ آپ نظر سے بچ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ان ہیلوں کو حد سے گزر جانا اور جھوٹ بولنا وہ جائز نہیں ہے یاد رکھیں بعض لوگ جھوٹ کو ہیلا سمجھتے ہیں وہ جائز نہیں ہے جیسا کہ عام طور پہ <clears throat> کوئی شخص پوچھتا ہے بھائی بابا گھر میں ہے جا کے پوچھتے کہہ دو گھر میں نہیں ہے جاؤ کہتے بھائی بابا گھر میں نہیں بچے بےچارے کیا پتا یا فون آتا ہے کہہ دو نہیں اشارہ کر کے کیا نہیں ہے یعنی فون کے قریب نہیں ہے یہ کہاں کی بات ہے گھر میں نہیں کیا کیا مطلب ہے یعنی کچن میں نہیں ہے کمرے میں بیٹھا ہے یہ جو ہیلے یہ جھوٹ ہے یہ ہیلے نہیں یاد رکھیں اور آخری نمبر پہ بدر سے بچنے کے لیے جو سبب ہے وہ ہے صدقات اور خیرات کا اور یاد رکھیں صدقے سے اور احسان سے اور خیرات سے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ چیز وہ نہیں واضح انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور پیارے پیغام وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے صدقات اور خیرات مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے اور بدر سے بڑھ کے اور کون سی مصیبت ہوگی تو صدقات اور خیرات سے نظر سے بچا جا سکتا ہے علاج علاج آخر میں کے دو قسمیں ہیں نمبر ایک اگر پتہ لگایا جا سکے کہ کس کی بد نظر لگی ہے تو اس کا علاج آسان ہے اس کا طریقہ یہ ہے اسے کہیں جو آپ کو پانی دے دے وضو کا پانی دے دے اور وضو کے ساتھ ساتھ گھٹوں کو دھونا اور تہ بند کے اندر حصے کو دھونا اور پھر اس پانی کو اس شخص کے جسم کے بیک پہ پچھلے حصے پہ سر کے کندھے کے اور کمر کے پچھلے حصے پہ گرا دے اس سے انشاءاللہ شاء بدنظر ظاہر ہو جائے گی اور فوراً تندرستی انشاءاللہ ان شاء اللہ مل جائے گی اور اگر وہ شخص پانی دینے سے انکار کر دے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی کیا تم نے مجھے دیکھا ہے میں نے بد نظر لگائی ہے میں اتنا برا آ گیا ہوں تمہیں شرم نہیں آیا تم اسے پانی مانگنے آئے ہو سبحان اللہ یہ جہالت میرے بھائیو یاد رکھیں یاد رکھیں جس نے بھی کسی مسلمان بھائی سے وضو کو پانی طلب کیا ہے اس پر فرض ہے کہ اسے پانی دے دے بغیر یہ پوچھے کہ کیوں آپ اصل فرماتے ہیں وہ ادست غسل تم فخ سلو اگر تم سے پانی مانگا جائے غسل کا بد کو دور کرنے کے لیے فخ سلو فی الامر امر ہے بس تم غسل کر کے پانی دے دو اگرچہ تمہیں یقین میں نے بد نظر نہیں لگائی اگرچہ آپ کو یقین ہے کہ آپ اس کو آپ نے دیکھا نہیں اس کو اس کے باوجود بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دیں اور پانی دیں آپ کا کیا جاتا ہے لوگ کہیں گے بد نظر لگاتا ہے برا انسان ہے کس نے کہا کہ صرف برے انسان بد نظر لگتی ہے کس نے کہا یہ تو پانی دینا واجب ہے بغیر یہ سمجھتے ہوئے کہ بد نظر صرف برے انسان کی لگتی ہے اور میں برا انسان ہوں اچھے انسان کی بھی لگتی ہے آپ صحابی سے بہتر ہیں کیا سبحان اللہ جب پیارے پیغام وسلم نے صحابی کو حکم دیا پانی لے کے آؤ کیا اس صحابی نے کہا آپ وسلم کیا میں اتنا برا آ گیا ہوں میں پانی دے دوں کیا میں اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا تھا ہرگز نہیں اسے اپنی غلطی کا اعتراف ہوا کہ میں ماشاء اللہ تبارک کہنا بھول گیا تھا اب اس کا کفارہ کیا ہے یہی کفارہ کہ پانی آپ اپنے بھائی کو دے دیں وہ اسے غسل کر لیں اور انشاءاللہ اس طریقے سے اس کی باری جاتی رہے مسئلہ تب ہوتا ہے اگر وہ پانی دینے سے انکار کرے پانی کا طریقہ کیا ہے آپ برتن لے کے آئیں گے اس برتن میں آپ پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں گے اس برتن میں ڈالیں گے اسی برتن میں پھر کلی کریں گے کلی کرنا اچھی طریقے سے پھر اس برتن میں ڈالیں گے ناک میں پانی ڈالیں گے پھر بس برتن میں ڈالیں گے چہرہ دھوئیں گے پھر برتن میں ڈالیں گے پھر ہاتھ کونے تک دھوئیں گے برتن میں ڈالیں گے سر کا مسا کر کے اور پاؤں دھونے ہیں برتن میں ڈال کے مز مکمل ہو گیا پھر دونوں گٹنے دھونے ہیں برتن نیچے رکھے برتن وہی جس میں پانی تھا اس کو نیچے رکھ کے دونوں گٹنوں پہ پانی بہانا ہے اور وہ پانی اس برتن میں جائے پھر وہ جو کپڑا جو آپ کے جسم کو لگ رہا ہے دائیں جانب اس کپڑے کو پکڑے شلوار جو کچھ بھی ہے یا انڈر ویئر جو کچھ بھی ہے شلوار ہے اس کو پکڑے اور اس حصے پہ پانی ڈالیں اور اس کو نچوڑے اس برتن کے اندر یہ دھونے کا طریقہ ہے پھر وہ جو پانی آپ کے پاس آیا ہے جو آپ کو ملا ہے وہ آپ جس کو بدن لگی ہے اس کو الٹا لٹا دیں چہرے کے بل اور ایک کپڑا پہنا دیں اس کا جسم کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ برہنا ہونا چاہیے تاکہ پانی اس پہ لگے اگر مرد ہے تو مرد کریں گے عورت ہے تو عورتیں کریں گی یہ نہ ہو کہ پھر مرد یہ کام کرتے رہے نوز بلّہ نہیں اور والدین ہیں تو اپنے بچے کو خود کریں گے اس طریقے سے الٹا لٹا کے سر کے پچھڑے حصے پہ گردن کے پچھڑے حصے پہ اور کمر اور دونوں کندھوں کے بیچ میں اس پانی کو گرا دیں جو ہی آپ اس پانی کو گرائیں گے پانی ختم ہونے سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جائے گا ان شاء اللہ کھڑے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مکمل علاج کی بات کر رہے ہیں تو یہ علاج کا صحیح طریقہ ہے مشکل تب بات ہے جب پانی دینے سے انکار کر دے بد نظر بھی لگی ہے اب مریض مصیبت میں مرنے والا ہے تکلیف میں ہے اور کہتے ہیں پانی نہیں دیتا اس کا طریقہ کیا ہے علماء فرماتے اس کو دعوت دو دعوت اس کو بلاؤ اس کو دعوت دو اور دعوت میں اس کو کھجور پیش کرو جب وہ کھجور کھا لے تو اس کھجور کی گٹلی جو ہے جو اس کے منہ سے بچی ہے یا پانی جو اس نے پیا ہے جو بچا ہے اس کو آپ بالٹی میں ڈال کے اتنی مقدار پانی میں مکس کر دیں جس سے آپ کوئی غسل کر سکے دھو سکے یا چھوٹے برتن میں پھر اس پانی کو اس شخص کے اوپر گرا دیں جس کو پتہ نظر لگی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی مجرب یہ بھی علاج ہے سیدھا نہیں آتے تو ہم دوسرے طریقے سے پکڑنا جانتے ہیں اگر کوئی شخص آنے سے بھی انکار کرے ہوتے نا لوگ نہیں آتے بھی کل مجھے کہہ رہے تھے میں نے بد نظر لگائی ہے آج بھی دوا پہ بلانا چاہتے میں نہیں آتا ناراض ہوں تو اگر ایسی صورت ہے اس کا اگلا طریقہ جو ہے اس کے کوئی بھی کپڑا خاص طور پہ ٹوپی جو ہے یہ یہ جس میں زیادہ لگی ہو جس میں زیادہ پسینہ ہوتا ہے وہ ٹوپی منگوا کے اس کو دھو کے جو پانی کا نچوڑ ہے وہ آپ برتن میں ڈال کے اس پانی کو مریض پہ ڈال دیں ان شاء اللہ شفا ہوتی ہے ٹوپی آپ لیں گے کیسے <laughs> کوئی آسان ہے یہ مصیبت ہے مانگیں گے تو دیں گے کہ نہیں آپ کو تو اور جو طریقہ ہے شیخ بن باز فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جس دروازے کو اس نے ہاتھ لگایا ہے اس دروازے اس دروازے ہتھیلی کے اوپر پانی ڈال کے برتن میں وہ پانی لے جاؤ وہ مریض پر ڈال دو انشاءاللہ اس میں بھی شفا ہے یعنی الغر جسم کا کوئی بھی حصہ ہو بد نظر لگانے والے جتنے بھی ہیلے کرتے ہیں ہمیں پکڑنا آتا ہے الحمدللہ <laughs> تو یہ طریقہ ہے اگر بد نظر کو ہم جان لیں کسی نے لگائی اگر نہ جان سکے کہ کسی نے لگائی ہے تو اس کا علاج ہے قرآن مجید کی آیات اور چند دعائیں اور آیات میں یہاں پہ پرنٹ کر کے لایا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جب جادو کے علاج کی بات کریں گے تو یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا اس کے تقریباً دو ورق ہیں چار پیجز ہیں پہ لکھا ہے بد نظر جادو اور اسیب کا شرح علاج اس میں سارے کے ساتھ قرآن مجید کی آیات ہیں اور دو احادیث ہیں ان کے علاوہ جو باقی احادیث ہیں ابھی ان شاء اللہ بیان کرتا ہوں یہ علاج ہے بد نظر کا جادو کا بھی اور آصیب کا بھی کیونکہ ہم اپنے دروس میں جادو کا میں نے ذکر کیا آصیب کا یعنی جن کا داخل ہونے انسان کے اندر اور بد نظر کا آج کے درس میں یہ علاج جو ہے اسے کہتے ہیں مشکل یعنی ہر چیز کے اندر موجود ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتہ جادو ہے بد نظر ہے یا صحیح ہے جب علاج ایک جیسا ہے تو سب کو اکٹھا کر دیا بعض علماء نے میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں اسے فوٹو کاپی کریں گے ان شاء سب کو دیں گے تو بد نظر کے متعلق جو آج کے درس میں ہے نمبر ایک سورہ فاتحہ پڑھنا کم سے کم تین مرتبہ نمبر دو سورت البقرہ آیت نمبر ایک سے پانچ تک ایک مرتبہ نمبر تین سورة الصافات سورة سورة سورت بکر کے بعد سورت عمران سورة بقرة میں آية الکرسی بھی ہے میں بھول گیا من آية میں آیت الکرسی یعنی آية بکرا اعتماد ایک سے پانچ تک اس کے بعد سورة البقرة آية دو سو پچپن آت الکرسی تین مرتبہ پھر سورة بکرہ کی آخری دو آیتیں ایک مرتبہ سورت عال عمران آیت نمبر اٹھارہ اور انیس صورت عال عمران آیت نمبر چھبیس اور ستائیس آل عمران آیت نمبر چھبیس اور ستائیس پھر سورت الصافات آیت نمبر ایک تا دس سورت رحمان آیت نمبر تینتیس سے چھتیس سورت الحشر آیت نمبر بیس سے آخر تک بیس سے چوبیس تک سورت القلم آخری دو آیتیں آیت نمبر اکاون اور باون یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے اس میں بد نظر کا ذکر ہے پھر سورت اخلاص فلقناس تین مرتبہ یہ آیات ہے قرآن مجید سے اور جو احادیث ہیں جو دعائیں ہیں نمبر ایک اذهب البأس رب رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر شفاء لا يغادر سقما صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ترتالیس اور دوسری دعا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله بسم الله أرقيك يسهي مسلم حديث نمبر دو ہزار ایک سو چھیاسی اور اس کے ساتھ ساتھ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سات مرتبہ تیسری چوتھی دعا أعيذك الله التامة من كل کل شفا ومن کل آئن اللہ سے بخاری کی روایت میں ہے اور بچوں کو خاص طور پہ یہ پڑھنا ہے تین مرتبہ نمبر تین نمبر پانچ بلکہ اعوذ کلیمات اللہ شر ما خلق یہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے جو مریض ہے جس کو بدنظر نظر لگی ہے اس کو سامنے بٹھانا ہے اور پانی کے برتن بھی پانی کے برتن بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یہ بوتل ہو کوئی کوئی چیز بھی ہو تو آپ نے جب یہ پڑھنا ہے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھی ہے پڑھنے کے بعد اس طریقے سے یہ نفس کہتے ہیں ہوا منہ سے ہوا اور تھوڑے ذرے آپ کے بھی نکل اسے نفس کہتے ہیں اس طریقے سے آپ مریض پر بھی ڈالیں اور پانی پر بھی اس طریقے سے آپ دم کریں آخر تک جب آپ کو ایک حصہ پڑھ لیں اس کو دم کرے مریض پر بھی پانی پہ بھی قرآن مجید کی آیات اور حدیث جو میں نے بیان کی اسی طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی شیخ یا کسی پیر کے پاس جائیں اپنا ایمان مضبوط رکھیں اپنے رب کے ساتھ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے وہ ادا مرد تو فہو یشفین یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا صرف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ادا سے کا عباد عنی فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں کس کے سب کے قریب ہوں کیسے قریب ہر اس انسان کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے جو کسی کو پکارنا چاہتا ہے تو میں نے اس کو اسی کے حوالے کر دیا ہے لیکن جو مجھے پکارتے میں اس کے قریب ضرور ہوں فلیس تجیب بولی بس میرے اس حکم کی تعمیل کریں صرف مجھے پکارے کسی اور کو نہ پکارے ولیو لوں مینو بھی اور مجھے پر ایمان لے کے آئے کیونکہ جو بے ایمان ہے جو کافر ہے اللہ تعالیٰ اسے کہاں سنتا ہے اگرچہ اس کی جو بھی خیر جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی بگڑی بھی اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن وہ استجابن جو مومنوں کے لیے ہوتا ہے مومن کی دعا دعا کا ثواب الگ اس کی استجابت کا ثواب الگ اور جو اس کو چاہے تو وہ اس کا ملنا وہ الگ ہے کافر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے لال ہم اور تاکہ وہ رشت کے راستے کو اپنانے سے راستے پہ آ جائیں یہ بدنظر کے متعلق اہم باتیں تھیں آخر میں آخر میں ایک بات رہ گئی ہے کہ بد نظر کو بعض لوگوں نے جھٹلایا ہے اور کہتے بد نظر کو ہم نہیں مانتے بد نظر کا کوئی وجود نہیں ہے اور عقلی دلائل پیش کرتے ہیں جن کی جن کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے ان قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث کے بیان کرنے کے بعد کیا کسی مومن کسی مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں پہ یقین نہیں رکھتا ہوں اس کا کوئی وجود اس کو کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے الفاظ میں نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں جو آپ قرآن تلاوت کرتے اس کے اندر موجود ہیں پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے متعلق مشرقین کیا کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہے پیارے پیغمبر علیہ وسلم پر زندگی میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے اور فرمایا کہ بد نظر لگی ہے اس کا علاج بھی اس کا علاج بھی بیان فرمایا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس وہ کون سا راستہ رہتا ہے جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ جرت کر سکتے ہیں کہ میں بد نظر پر یقین نہیں رکھتا ہوں تو اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے لیے جائز نہیں ہے یہ پیپر ہے ہاں پیپر تو یہی آپ کو کہاں سے ملا اچھا جی اس پیپر کو میں دوبارہ دیکھوں گا بعض تھوڑی سی چینجز کرنی ہے اس لیے ابھی میں نے نہیں دیا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے سبحان اکلو بحمد اشد اللہ الہ آواز نہیں آ رہی بد نظر کی وجہ سے اگر کوئی مر جاتا ہے مر جاتا ہے تو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں مر گیا مر گیا بیچارہ خلاص جس کی بجائے لگی ہے اس کو کچھ کیا کر سکتے اس کے یعنی اس پر دیت نہیں ہے کوئی بھی دیت نہیں ہے خور راج ہے اس پہ دیت نہیں ہے یہاں توبہ تو کرے گا اللہ تعالیٰ سے توبہ تو اس نے کرنی ہے کبیر گناہ کا مرتکب بد نظر لگانے والا جان بوجھ کے کبیر گناہ کا مرتکب ہے جیسے کہ جانی اور سود خور ہیں یہ بھی کے سخت میں کھڑا ہوگا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے شہادت کے لفظ کے لیے دلیل ضروری ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہر بے قصور اگر مر جائے کہ وہ شہید ہوتا ہے نہیں شہید وہ ہوتا ہے جس کی شہادت کی دلیل ہوتی ہے اسے شہید کہا جاتا ہے معروف فرقے جماعت المسلمین ایک جماعت ہے جماعت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بد نظر جادو عی علیہ صلی اللہ السلام کو نزول دجال خری دجال ظاہر ہوگا ہم سب ان سب چیزوں کو نہیں مانتے ہم یہ بات درست نہیں ہے کس میں بد اور حسد میں کیا فرق ہے کون بتائے گا بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے حسد میں اچھا، یکسنیت کس چیز میں اتفاق کس میں دونوں کا دونوں برے ہیں <laughs> دونوں برائی پر دونوں کا اجتماع ہے دونوں کسی کی دونوں سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی دونوں دونوں کے دل برے ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ شخص اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کے زائل ہونے کی خواہش کرتا ہے کہ اس سے زائل ہو جائے اس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے یہ حاصل ہے ومن شر حاسد اذا حسد اور جو بد نظر لگاتا ہے وہ بھی حسد کی ایک قسم ہے لیکن اس میں آپ یہ نہیں نظر لگانے والا یہ خواہش نہیں کرتا کہ اس کی جنعمت وہ زائل ہو جائے لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں شخص تکلیف پہنچ جائے اس کے جسم میں اس کے بدن میں اس کے عقل میں انسان بندر جانوروں پہ بھی لگتی ہے لگ سکتی ہے بھائی جب انسان کو لگ سکتی جانوروں پہ نہیں لگ سکتی اور آپ دیکھتے ہیں بھائی بندر جو ہے آپ جانور کی بات کرتے ہیں اس دیوار کو بھی لگ سکتی ہے اب کہاں بیٹھے جب انسان مر سکتا ہے یعنی بعض کو گاڑی دیکھی آپ نے کسی نے نئی گاڑی خریدی ہے وہ یہ حقیقت ہے کسی نے دیکھی اس نے ماشاء نہیں کہا میرے بھائی چلا کے آئے ہیں اب چلا رہے اس کا انجن سیز ہو گیا ایکسیڈنٹ نہیں ہو انجن سیز ہو گیا بیٹھے بیٹھے کئی ایسے واقع آئے ہیں اور کل مجھے ایک ساتھی خبر دے رہے تھے <laughs> کیونکہ آفس میں ایک شخص ہے اس کی بد نظر لگتی ہے اب اسے کیسے بچوں میں <laughs> میں نے کہا اس کے ساتھ دوستی لگاؤ اور اس کو بار بار ہر بات ماشاء اللہ کہو ہر بات میں تبارک اللہ کہو اس کو تعلیم دو جاہل اس کو پتا نہیں ہے تو پھر وہ خود بے ساختہ پر وہ صرف بادشاہ تبارک اللہ کہے گا تو آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور دوسرے مسلمانوں کو جان بھی چھوٹ جائے گی اچھا میں بات پوری کر لوں تو میں نے اسے کہا ہے اس طریقے سے جو ہے جی، اس سے اگر وہ پھر آپ کی بات نہیں سنتا اور ماشاء اللہ نہیں سیکھنا چاہتا تو اس سے دور ہو جاؤ دوسرا راستہ نہیں آپ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا یعنی کیسے ان کو پتا چلا یعنی ایک قسم اس نے بیان کیا ہے اس کا آپریشن ہوا اور اس کی ران کی ہڈی میں ڈاکٹر راڈ لگایا لوہے کی سلاخ لگائی تین مہینے بیچارہ چھٹی پہ گیا اور اس نے آپریشن کروایا بعد میں وہ آیا بالکل تندرست ہو گیا اور ایکسرسائز بھی اس نے کرنا شروع کر دی بھاگنا دوڑا بھی شروع کر دیا ایک بار ہم اس کو ملنے کے لیے گئے یہ صاحبزادے بھی ساتھ تھے اس کو دیکھ کر کہا ارے تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو گئی ایکسرسائز کر کے بھی آئے ہو کہتے صبح ہمیں پتا چلا ہسپتال میں داخل اس کی ٹانگ دوبارہ ٹوٹ گئی وہ جب صبح اٹھا ہے وہ گرا بھی نہیں بغیر کسی وجہ کے اس کی ٹانگ دوبارہ ٹوٹ گئی وہ بیچارہ کہتا ہے بیچارہ تو نہیں کہنا کہتا ہے کہ اس کو پتا ہے لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جان سکا کہ ماشاء اللہ تبارک کہنا ضروری ہے اللہ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك